حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص فوت ہوا اور اس نے کوئی وارث نہ چھوڑا صرف ایک غلام تھا جسے اس نے آزاد کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترکہ اس آزاد کردہ غلام کو دے دیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار سات سو اکتالیس